یوسف نے ابو اسحاق سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ سے سنا وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سب لوگوں سے زیادہ حسین تھا اور باقی تمام اعضا کی ساخت میں سب سے زیادہ حسین تھے آپ کا قد بہت زیادہ لمبا تھا نہ بہت چھوٹا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار چھیاسٹھ